سیدنا مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا پس جب آپ اپنے وضو سے فارغ ہوئے تو فرمایا مجھے اس چیز نے تیرے سلام کا جواب دینے سے روکا کہ میں باوضو نہیں تھا ایک روایت میں ہے میں نے بغیر طہارت کے اللہ تعالی کا ذکر کرنے کو ناپسند کیا حدیث نمبر چار سو اٹھانوے مسند احمد